حضرت نوح کے زمانے میں حالات ان کے موافق تھے حضرت قرآن نے نوح کو سچا کہا یا عوام کو سچا کہا حضرت ابراہیم کے زمانے میں حالات موافق تھے ابراہیم اکیلے ٹکرائے کہ نہیں ٹکرائے آگ میں ڈالے کہ نہیں ڈالے گئے قرآن نے کہا ابراہیم مسلحت کے خلاف کرتے ہو کہا یا ابراہیم کی تعریف کی ہے حضرت موسا جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے حالات موافق تھے کیا اس اس بات کے قابل تھے کہ اس کے منہ پر للکار کے کہا جائے یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائے وقت کا تقاضا یہ ہے ہاتھ جوڑے جائے سر جھکایا جائے پاؤں چھوئے جائے اندر اندر سے کام کیا جائے مسلیت حکمت سے انہوں نے جا کے کہا فرعون تو رب کا باغی ہے میں تیری بغاوت پہ تھوکتا ہوں ایک رب کو مان لے اکیلا موسا کھڑا ہوا للکار رہا ہے قرآن موسا کی تعریف کرتا ہے یا فرعون کی تعریف کرتا ہے اگر قرآن اپنے اٹھائیس پاروں کے اندر موسا کی تعریف کرتا ہے آج حالات کیوں موافق نہیں ہے جب میرے محمد عربی نے جہاد کی شمع روشن کی تھی کافروں سے لڑنے کی بات کی تھی تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے میں ایک ہزار تین ہزار کے مقابلے میں پھر بارہ سو آدمی دس ہزار کے مقابلے میں پھر تین ہزار صحابہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں پھر ستر آدمی ساٹھ ہزار کے مقابلے میں کیا حالات موافق تھے ایک طرف کسرا تھا ایک طرف کیسر تھا نبی ٹکرا گئے کیا نبی کو بھی غیر مسلحت پسند کہو گے نبی کے پاس آٹھ تلواریں تھیں اور چند ڈنڈے تھے چند سوٹے تھے پاؤں میں چپل نہیں تھے جس جسم پر چیچڑے نہیں تھے جسم کے اوپر کپڑے ایسے باندھے ہوئے تھے ان آٹھ تلواروں کے ذریعے سے نبی ایک ہزار تلواروں سے ٹکرا گیا کیا طاقت برابر کی ہے کیا مقابلہ چوٹ کا ہے قتل نہیں ہے کہو میرے میرے نبی نبی کو نعوذ باللہ اگر کہہ سکتے ہو ہو غیر تمہاری عقلوں پہ تف کی عقل روشن تھی ان کی روشن عقل کی تعریف قرآن کرتا ہے ان کے اخلاق کی تعلیم قرآن کرتا ہے اگر میرا نبی آٹھ تلواروں کے ذریعے سے ایک ہزار سے ٹکرا سکتا ہے آج نہ آٹھ تلواروں کی کمی ہے نہ ادھر ایک ہزار والے ہیں رب وہی ہے جو کل تھا جبرائیل وہی ہے جو کل تھا قرآن وہی ہے جو کل تھا نصرت وہی ہے جو اتر رہی ہے دیکھو سوویت یونین کا ایک جرنل جلال آباد میں کھڑا ہوا مسجد میں آزان دے رہا ہے ازبکستان کی مسجد کا مؤذن ہے اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں آزان دیتا ہے تو روسی فوج کا جرنل تھا اس نے کہا میں نے میدان جنگ میں آسمان سے مجاہدین کے لیے گھوڑے اترتے ہوئے دیکھے تھے اس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا